السلام علیکم مولانا وعلیکم السلام دیکھیے یہ جو زمانہ ہے اس میں سب سے بڑی جو بلیسنگ ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہے کہ نئے نئے پوائنٹ آف ریفرنس جو اس سے پہلے کبھی نبیوں کو بھی نہیں ملے تھے دعا کرنے کے لیے اور کرنے کے لیے جیسے آج میں آپ بیٹھا تھا تو میں تو استعمال نہیں کرتا موبائل تو آپ بتا رہی تھیں کہ آپ لوگ جو ہیں جتنے سی پیس والے ہیں ایک دوسرے کریکٹر ہیں اور ساری چیز اسی پہ بنی ہو رہی ہے یعنی کل کا جو پروگرام ہے اس میں میسجز آ رہے تھے موبائل پہ پلاننگ ہو رہی تھی پہلے زمانے میں پلاننگ کا مطلب تھا کہ سب لوگ اکٹھا ہوں کسی کمرے میں وہاں باتیں ہوں اور چلے گئے گے تو پھر تو کنیکشن ختم پھر ہو تو پھر جمع ہو پھر اکٹھا ہو پھر پہلے زمانے میں ہمارے زمانے میں اب یہ کہ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے کمیونیکیشن کے ذریعے سے آپ ایک ہی کمرے میں ہیں یعنی دس بیس سو جو ہے آپس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کو کو کو ڈسکشن ہو ہو ہو رہا رہا ہے ہے ہے پلاننگ رہی کس کس کیا کیا کرنا تو میں نے سوچا کہ یہ جو وہ لیول ہے جو خدا ہوا لیول ہے قرآن حدیث دونوں میں بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے وہ چیز دی تھی جو خدا والی چیز تو میں سمجھتا تھا نہیں تھا کہ وہ کیا مطلب ہے آج نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ وہ جو آیت ہے وہ فی کل سمائن نمرا یعنی اللہ اپنے تخت پر ہے وہی تخت پر سے وہ ساری کائنات کو مینج کر رہا ہے تو خدا کا جو سسٹم ہوگا کمیونیکیشن کا یعنی کہ وہ تو بہت ہی زبردست کوئی ہوگا اسی کا ایک دل سے یہ کیا ہم اسی چیز کو کسی لیسن لیول پہ کر رہے ہیں اب اس میں دیکھیں کتابہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے کتنی یہ سوچ کا جب آپ دعا کریں گے اور ذکر کریں گے تو کتاب کا ذکر ہوگا وہ دیکھیے قرآن میں کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں نے ایک انسان بنایا ہے تو آتا ہے کہ پہلے اس کا وہ فارم بنایا پتلا بنایا پھر اللہ نے کہا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم جھک جانا اس کے آگے یہ جو ہے روح پھونکنا یہ تفسیروں میں کلیئر نہیں تھا آج تک آج بھی سامنے ہے کہ خدائی لیول کی چیز سے میں دے رہا ہوں اس کا تم اکنالج کرو اس کو جب میں اپنی روح پھونک دوں انسان کے اندر یہ جب سوچیں آپ کتنا بڑا آپ کے اندر آئے گا یعنی شکر اور یہ پوائنٹ آف ریفرنس اتنے سارے نبی آئے کئی نبیوں کے زمانے میں یہ پوائنٹ آف ریفرنس موجود نہیں تھا یہ پوائنٹ آف ریفرنس تو ماڈرن سائنس والی اس نے یہ چیز دیا ہے ہم کو ماڈرن سائنس میں پہلے یہ پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہی نہیں تھا اس سے پہلے تھا ہی نہیں اب آپ حدیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کہ مسل امتی کا مسل مت لا اجرا اب علماء خرنا آخروا یعنی میری امت کی مثال بارش کی ہے نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ اچھا ہے کہ آخری حصہ یہ کہنے کا طریقہ ہے اس کا مطلب آخری حصہ زیادہ اچھا ہے اسی لیے اچھا ہے نا ایسی ایسی چیزیں اس کو ملیں گی جو کبھی انسان کو ملی نہیں تھی